الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله أما بعد فقد جاء في رواية أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائی اور بزرگوں تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے لیکن اس بات کی تاکید کی ہے کہ مال کو حلال ذریعے سے حاصل کیا جائے حرام اور ناجائز ذرائع سے مال جمع کرنا شریعت میں قطعا منظور نہیں مال کی زیادتی حلال حرام کی تمیز کے بغیر یہ کوئی کمال نہیں بلکہ یہ آدمی کے لیے وبال بال ہے تھوڑا مال ہو لیکن حلال ذریعے سے حاصل ہو یہ مال آدمی کے لیے نفع بخش ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للمرء الصالح حلال مال نیک آدمی کے لیے بڑا معاون ہے مددگار ہے وقت پر کام آتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ مال کمائیے کوئی بات نہیں لیکن حلال ذریعے سے کمائیے محنت ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر حرام کا شائبہ بھی نہ ہو اس کے بعد جب یہ مال آپ کے پاس آ گیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بظاہر یہ آپ کی جیب میں ہے اور آپ کا اس کے اوپر کنٹرول ہے اور آپ ظاہری طور پر اس کے مالک ہیں لیکن حقیقت میں اس مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہم اللہ کی طرف سے نائب بن کر کے اس پر قدرت حاصل کیے ہوئے ہیں تو جب اصل مالک اللہ تعالی ہے تو اللہ تعالی جہاں پر خرچ کرنے کو کہیں گے وہاں خرچ کرنا ہم پر لازم ہے کیونکہ ہم مالک ہے ہی نہیں حقیقت میں پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں ہم نے تم کو نائب بنایا ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے ہائے میرا مال وائے میرا مال تیرا مال نہیں اللہ کا مال ہے تو ماں کے پیٹ سے نہیں لے کر کے آیا تجھے اللہ نے دیا ہے تو تو اس کا مالک بنا ہے جتنے لوگ دنیا میں ہیں ہزار محنت کے باوجود ان کے پاس مال نہیں آ پاتا اور کتنے ایسے ہیں کہ معمولی محنت سے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اگر یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ اس مال کے ہم مالک نہیں ہیں اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کبھی دیتے ہوئے دل نہیں دکھے گا کسی کو کیونکہ اللہ کا مال ہے اللہ فرمائے خرچ کرو اللہ کی چیز ہے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے اب اس خرچ کے تین درجے ہیں جو مال ہمارے پاس آیا اس فرض کے تین درجے پہلا درجہ فرض ہے اور دوسرا درجہ واجب ہے اور تیسرا درجہ نفل ہے جس آدمی کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت نصاب کے بقدر یا اس سے زائد ہو اور اس پر سال گزر جائے تو ڈھائی فیصدی اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑ گئے ہر آدمی پہ نہیں ہے اس کی ایک لمٹ ہے اتنا پیسہ ہو اتنا مال ہو اور سال بھی گزر جائے تو بس ڈھائی فیصد ہی نکال دو سو روپے میں نے ڈھائی روپے بس ہزار میں پچیس روپے کتنی معمولی مقدار ہے اور یہ نکال کے بھی ایسا نہیں ہے کہ کہیں جنگل میں ڈال دو کہیں آگ آ جائے گی جلا دے گی کہیں سمندر میں پھینک دو نہیں اپنے بھائی بندوں پہ لگاؤ پڑوسیوں کو دو رشتہ داروں کو دو دوستوں کو دو جو بھی مستحق ہیں ان کو دو اور ڈھائی فیصدی کو یہ فرض ہے نہیں دو گے تو گردن نہ پیڑی اسے آپ روک سکتے ہی نہیں یہ تو دینا ہی دینا ہے ہر حالت میں اسے اگر روکو گے تو یہ بقیہ مال کو بھی خراب کر دے گے جیسے زہر ہوتا ہے نا زہر اس کے ارد گرد جگہ بھی زہریلی ہو جاتی ہے یہ مال جو آدمی روک کے رکھے گا زکوٰۃ یہ خود بھی برباد ہوگا قریب کا مال بھی برباد کر کے رہے گا یہ درجہ تو ہے فرض اس کے بعد دوسرا درجہ ہے واجب واجب کا مطلب یہ ہے کہ عملاً تو یہ بھی فرض ہے لیکن اس کی دلیل اتنی اس درجے کی نہیں ہے جو فرض کی دلیل ہوتی ہے گویا دلیل کے اعتبار سے واجب اور فرض میں فرق ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے فرق نہیں ہوتا اس میں آتی ہیں دو چیزیں ایک صدقہ فطر اور ایک قربانی صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پر جو ضرورت اصلیہ سے زائد بقدر نصاب کا مالک ہو چاہے اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے فرض واجب ہوتا ہے یہ فرق ہے زکوٰۃ میں اور صدق فطر کہ زکوٰۃ میں سال گزرتا ہے اس میں سال گزرنا کچھ نہیں کل اگر آپ نصاب کے مالک ہوئے اور آج عید آ گئی آج آپ پر صدق فطر لازم اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اور بھائی بیوی کی طرف سے دے دیں تو اور اچھا ہے ورنہ بیوی پر مستقل واجب بالغ اولاد کی طرف سے بھی دے دیں تو بھی اچھا ہے ورنہ بالغ پر خود واجب اچھا واجب بھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کم سے کم درجے میں ستر روپے کا وہ نکالا گیا ہے صاحب بتاؤ ستر روپے آج کیا حیثیت رکھتے ورنہ تو جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ کشمش کے حساب سے نکالیں کھجور کے حساب سے نکالیں جو کے حساب سے نکالیں اور اچھا ہے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ صدقہ فطر دو وجوہات سے واجب کیا گیا ہے پہلی وجہ یہ ہے رمضان کے روزے رکھنے میں جو تھوڑی موڑی کوتاہی ہو گئی اس کی تلافی اس سے ہو جائے گی روزہ رکھ کر زبان سے غلط بات نکل گئی آنکھ سے غلط بات دیکھ لی بے حیائی کی کوئی بات ہو گئی تو چلو سب پہ فطر دے دو وہ معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو ہمارے روزوں کو صحیح کرنے کے لیے سب فطر دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد آس پاس جو بیچارے غریب غربا لوگ ہیں وہ عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں ان کے گھر فاقہ نہ رہے کہ اور لوگ تو کھائیں پئیں اور وہ بیچارے مجبور ہو جائیں تو تم ان کو سب کے فکر دو تاکہ وہ گھر میں کھانے پینے کا انتظام کریں فرمایا جو آدمی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دے دے گا تو یہ تو صدقہ مقبول ہوگا خاص طور پر اور اگر عید کی نماز کے بعد دے گا تو صدقہ تو ہو جائے گا مگر ایسے ہی ہوگا بس روا روی سب ختم میں صدقہ اس لیے سبھی حضرات اہتمام کریں کہ عید سے پہلے پہلے اپنے ایسے جانکار لوگ کہ جو مستحق ہیں محلے میں پڑوس میں رشتے داروں میں ان کو صدقہ فطر ادا کریں چاہے روپے پیسے کی شکل میں چاہے جنس کی شکل میں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں ان کے دل پر کوئی بوجھ نہ رہے تو یہ دوسرا درجہ ہے جو واجب ہے اور تیسرا درجہ ہے نفل کہ اللہ نے وسعت دی ہے تو آدمی اپنے مال کو اچھی جگہوں پر خرچ کرے اور اس خرچ میں کتنا اللہ کا فضل ہے کرم ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے بتلایا کہ سب سے افضل خرچ یہ ہے کہ آدمی اپنے بی بچوں پہ خرچ کرے یہ نفلی صدقات میں اپنے بی بچوں پہ خرچ کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے کمال ہے اپنوں پہ خرچ ہو رہا ہے اور ثواب مل رہا ہے زکات تو نہیں لگ سکتی ان کو صدقہ فطر بھی نہیں لگے گا لیکن یہ جو تیسری کیٹیگری ہے اس میں جی کھول کر کے اپنے بچوں پہ خرچ کرو گھر والوں پہ خرچ کرو صدقے کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب ہوتا ہے اپنا مال اپنی جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے اور ثواب مل رہا ہے تو ہمیں اس مال کو ثواب سمیٹنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے حلال ذریعے سے حاصل کریں حلال جگہوں پر لگائیں انشاءاللہ دنیا کی آخرت کی برکات ہمیں نصیب ہوں بلایا بھلایا سے حفاظت رہے گی بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی صدقہ کرتا ہے تو بہت سی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے ایک روایت میں صدقہ سے اللہ کا غصہ ایسے ٹھنڈا ہو جاتا ہے جیسے پانی ڈالنے سے آگ بجھ جائے اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے نافرمانی ہو جائے کھول کر کے صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے خیر اور حافیت کے فیصلے فرمائیں اور ہم سب کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائیں اور ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائیں رسلی اللہ تعالیٰ خلقی محمد وعلى آله وصحبه أجمعين